سردار آیت حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے درمیان یہ مذاکرہ چل رہا تھا کہ قرآن کریم کا افضل ترین حصہ کون سا ہے ایک آدمی نے کہا سب سے فضیلت والی آیت بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے دوسرے نے کہا کاف ہا یا آئین سعود اور توحا صورتیں افضل ہیں ایک اور آدمی بولا سورہ یاسین اور سورہ تبارک زی افضل ہے لوگ اسی طرح آگے پیچھے کی باتیں کرتے رہے مجمع میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہ دیا تھا آخر انہوں نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی کی فضیلت تم سے کیوں اوجھل ہو گئی ہم نے کہا اے ابو الحسن آیت الکرسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو سنا ہو ہمیں وہ بیان فرمائیں انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا نبیوں کے سردار آدم ہیں عرب کے سردار محمد ہیں اہل فارس کے سردار سلمان ہیں رومیوں کے سردار صہیب ہیں حبشیوں کے سردار بلال ہیں درختوں کا سردار بیر کا درخت ہے مہینوں کے سردار اشہر و حرم ہیں دنوں کا سردار جمعہ ہے کلاموں کا سردار قرآن ہے قرآن کی سردار صورت البقرہ ہے اور صورت البقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے بے شک اس میں پچاس کلمے ہیں اور ہر کلمے میں پچاس برکتیں ہیں